بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اس نشست میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے قصہ کربلا کے حوالے سے ایک روایت پیش کی تھی اس روایت کو رد کرنے والوں کی ناکامی یہ ہم جانتے ہیں وہ روایت تھی جو امام زاہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر علی بن محمد مدائنی کے حوالے سے جو مشہور محرک ہیں محدث ہیں فکا ہیں یاہیا بن معین نے تین بار جن کو سکھا سیکا سیکا کہا ان کے حوالے سے سند تھی عن ابراہیم بن محمد عن عامر بن دینار حدثنی محمد بن علی بن حسین عن نبی ہے اس کے اندر ہم نے کہا ابراہیم بن محمد والی یہ سند جو ہے یا صحیح ہے یا حسن ہے اس پر محترزین نے اعتراض اٹھایا رد کرنے والوں نے ناکام کوشش جو کی سب سے پہلے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ امام زاہبی فرما رہے ہیں وقار المدائنی جبکہ مدائنی اور امام زاہبی کے درمیان بہت وقفہ ہے تو ملاقات ثابت نہیں اور سند درمیان میں ہے نہیں یہ ایک اعتراض کا پہلا اس کا جواب اتنا کافی ہے کہ ان جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ امام زاہبی جب مصنفین ارباب تصنیفات کا نام لے کر ان کے حوالے سے کوئی روایت نقل کر دیتے ہیں تو وہ کتاب سے ہوتی ہے جیسے ہماری کوئی ملاقات امام بخاری سے نہیں درمیان میں صنعت بھی کوئی نہیں ہے ہم بخاری کا حوالہ دیتے ہیں مسلم کا حوالہ دیتے ہیں ترمزی کا حوالہ دیتے ہیں آپ کوئی کہے کہ یار تمہارا حوالہ ہم تو نہیں مان سکتے کیوں کہ تمہاری سند نہیں ہے وہ بے وقوف جب کتاب علماء میں مشہور ہو ثابت ہو تو اس تک پھر سند کی حاجت نہیں ہے اور یہ عمل امام زہبی کا ان کی تمام کتابوں میں یعنی تاریخ کی کتابوں میں یہ جاری و ساری ہے کبھی وہ کہتے ہیں کالا بنوائن کبھی کہہ دیتے ہیں کال الواقدی کالا لاب پرساد تو وہ ان کی کتابوں سے لے رہے ہوتے ہیں اب کو ظاہر ہوگا مطالبہ کرے کہ جی سند ان کی نہیں ہے رہا مسئلہ ان کی کتابوں کا وجود تو سید و نوبالا وغیرہ کے اندر دیکھیں کتنی کتابوں کے نام دیے ہیں مدائن کی کتنے کتابوں کے نام دیے ہیں انہوں نے اگر دنیا سے کوئی کتاب مفقود ہو جائے اور علماء اس کے حوالے پہلے دیتے رہے ہوں تو اس سے علماء کی تقریب کرنا یہ انتہائی بدبختوں کا کام ہے علماء کی تقریب کرنا غلط ہے یہ کہو کتاب سو اتفاق سے یا ہماری بدرسی پھر وہ دنیا سے مفقود ہو گئی ہے جیسے زندہ مثال تمہیں دیتا ہوں کیا یہ حدیث جابر جو ہے حدیث نور جس کو کہتے ہیں یا جابر اللہ خالقات یہ حدیث مبارک جو ہے وہ ہمارے اور ام اکرام مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اب جو مصنف عبد دنیا میں مشہور متداول ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے آخر آج جو مفقود ملی اس کے اندر وہ ساری روایتیں ہیں وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی ہیں تو اسی طرح اگر کوئی کتاب دنیا سے مفقود ہو جائے تو اکرام اس کے حوالے دے چکے ہوں تو ایما کی تقریب نہ کی جائے امام حمان زابی کتابوں سے لے رہے ہیں مدائنی کی اس وجہ سے فرما رہے ہیں کارن مدائنی رہا مسئلہ ابراہیم بن محمد کا اس کے متعلق اتنا گزارش ہے کہ ابراہیم بن محمد رجال میں جتنے یہاں پر اس سند میں متوقع ہو سکتے ہیں جتنے اس سند میں ممکن ہو سکتے ہیں بحمد اللہ تعالی وہ سارے کے سارے کم از کم صدوق حسن الحدیث ہیں تو روایت تو حسن تو ثابت ہو گئی سبحان اللہ مثلا ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم بن محمد یہ امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابراہیم ہیں وہ بھی سدو حدیث ہیں ہم نے ان کے لیے بھی شوائد پیش کیے کہ ان کی ملاقات خود امر بن دینار جو ہیں ان سے ہی اپنا ان کی ملاقات جو ہے وہ محمد بن علی سے بھی ثابت ہے یعنی اپنے ابا جان سے بھی اور دادا جان جو ہیں اوپر ان سے وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو یہ پھر مدائنی جو ہیں یہ ان کی امر بن دینار سے ملاقات ثابت ہو سکتی ہے عمر کے لحاظ سے لہذا ابراہیم بن محمد کا جو احتمال ہے وہ قوی ہے اس کو نہیں ہم رد نہیں کر سکتے چلو اگر مان لیا جائے تو بھائی ایک اور ابراہیم بن محمد ہیں جس کا کوئی یہ ڈیرا اسماعیل خان کے علاقے کا کو مولوی ہے اس نے حوالہ دیا ہے وہ یہ حوالہ دیتا ہے کہ یہ جی ابراہیم بن محمد بن ابی جعفر بن محمد نبی ہے تاریخ دمشق کے اندر مروان بن حکم بن ابل کے حالات میں جلد نمبر ستاون اور دو سفر نمبر دو سو سینتالیس پر ان ابراہیم کوئی ابل حسن علی بن محمد بن ابی سیف المدائنی ان ابراہیم بن محمد بن ابی جعفر بن محمد ان ابھی ہے کال کانا مروان تو اس نے کہا جی یہ مل گیا تو اب ثابت ہوا کہ یہ ابراہیم بن یہ مجھول شخص ہے وہ کہنے لگا یہ مجھول شخص ہے پتہ نہیں ہے اس کا کون ہے اب اس کی علم ہے بیچارے کی وہ اسکلانی بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو شافی پتہ نہیں اس نے سمجھا ہے کہ حنفی حضرات جو ہے وہ بیچارے کام علم ہے تو میں شافی بن جاؤں تو اچھا ہے لیکن اس بیچارے کا علمی مایا یہ ہے ہاں جی دیکھ لو کہ اس کو اتنا معلوم نہیں ہے سکا کہ یہ راوی کون ہے یہ راوی میں بتا دیتا ہوں اگر وہ دو سطرے نیچے چلتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ اوپر کاتب کی غلطی ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ عرصہ دراز پہلے سے میں نے یہ ہاشیہ چڑھایا ہوا ہے اس پر اللہ جعفر بن محمد انبی ہے یہ ابراہیم بن محمد ان جعفر بن محمد ہے کیوں دلیل اس پر کیا ہے نیچے پھر ایک روایت آ رہی ہے اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں اب الحسن المدائنی ان ابراہیم بن محمد ان جعفر بن محمد تو تصویر تو نیچے موجود ہے اگر اوپر کاتب کی غلطی ہو گئی ہے تو اسکلانی اپنے آپ کو کہنا ہے اور حال یہ ہے کہ نیچے دو لفظ جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ سکے اوپر اور کاطف کی غلطی جو ہے اور لکیر کا فقیر بن کر اس کے پیچھے چل پڑنا یہ کون سی بڑی بات ہے یہ کیا ہوا بھائی تو میرے بھائیو بات کو سمجھنا آپ یہ شخص ابراہیم بن محمد میں بتاتا ہوں یہ ابراہیم بن ابی یاحیہ کے نام سے زیادہ کتاب کتب حدیث میں اور کتب رجال میں مشہور ہے ابراہیم بن ابی یاہیا کے نام سے ان کے والد کا نام اس کے والد کا نام جو ہے اس کے والد کا نام محمد ہے اس کے دادا ابو یا جا ہے اس کا نام سمان ہے اس کا ذکر میرا نظار وغیرہ میں موجود ہے بہت طویل پاس ہے الکامل فض وف رجال کے اندر بھی اس کا ذکر ہے وہ میں ابھی پڑھ کر سناؤں گا بات کو سمجھنا یہ ابراہیم بن محمد بن سمان یہ امام جعفر صادق کے تلامزہ میں موجود ہے ابن جرائد سفیان سوری وغیرہ یہ حضرات کے سر وید لینے والے ہیں یعنی اس کے اکران سے ہیں یہ شخص جو ہے اب اس پر جرا بھی کافی ہے لیکن اصول حدیث کے مطابق یہ بھی حاصل حدیث بنتا ہے کیوں جرا و تعبیر میں اختلاف شدید ہے بڑے بڑے ائمہ نے ناقدین نے اس کی توثیق بھی کی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر سے جارحین اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن جو اس کے معدلین ہیں وہ بھی اگرچہ اس تعداد کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی تعداد میں بنتی ہے اور پھر وہ ان کی جلالت شان جو ہے اس فن کے حوالے سے وہ بہت بڑی مثلا سب سے پہلے شخص اس شخص کو سفا کہنے والے امام شاہ ہیں محمد بن بریشافی اسکلانی وہ اسکلانی صاحب شافی بنے ہوئے تو اپنا امام شافی کا حال کرتے انہوں نے کیا کیا کیا فرمایا انہوں نے توثیق کی ان کے ساتھ ابن الاسبہانی ان کی توثیق کرنے والے ہیں جس طرح کے اس کے اندر ہے ان کے علاوہ اور بھی حضرات ہیں مقد وسا کا یہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں کامل ابن عدی کے مقد وسا کا وبن السبہانی و ہوما تو چلو غیر ہوما غیر کا مزداق اگر ایک ہی ہو تو تین تو مند ہے اور پھر ابن عقدہ ہے ابن عقدہ محدث ہے وہ کہتے ہیں میں نے کوئی حدیث منکر نہیں دیکھی اس کی ابن عدی خود بھی کہتے ہیں ہم نے منکر حدیث اس کی نہیں دیکھی یا زکریہ بن یا ساجی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث منکر نہیں دیکھی سمجھ آئی بھائی کہ نہیں آئی یا بن زکری زکری یا بن زکری ساجی یہ دیکھیں اللہ اکبر کبیرا یہ آپ امام شافی کا قول امام شافی سے پوچھا گیا ابراہیم بن ابی یاہیا کے متعلق روایت کیوں نہیں دیتے فرمایا بندہ اتنا سچا تھا کہ وہ آسمان سے گر کر مرنا گوارا کر سکتا تھا لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا یہ امام شافی فرما ابراہیم بن بنیاد اور پھر مکان فی تنفیل حدیث یہ لفظ ہے کہ حدیث کے باب کے اندر سیکھا تھا مضبوط تھا امام شافی فرما رہے ہیں پھر آگے جا کر یہ قال شیخ سال تو احمد بن محمد بن شاہد یعنی ابن خدا ابو العباس ابن خدا داخت بہت انہوں نے فرمایا تعلم احدن احسن قول فی ابراہیم برمی آیا غیر شافعی غیر شافعی کیا شافی کے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھا ہے تم نے ابراہیم کے متعلق اچھی بات اچھا قول کر رہا ہوں یعنی توفیق کا انہوں نے کہا نام حدثنا احمد بن یحییٰ الاودی قال سال تو حمدان بن اسبہانی یعنی محمد حمدان بن محمد اسبہانی یہ محدث ہے وہ ابن اسبہانی جن کو انہوں نے گایا ہے وہ اچھا قول کرتے ہیں توثیق کرتے ہیں امام شافعی کے ساتھ کس کی ابراہیم کی ٹھیک ہے فقول تو تدین و حدیث ابراہیم ابھی آیا فقار نام وہ کہتے ہیں میں نے میں نے کہا ہمدان سے ہمدان ابن عثمانی سے کہ ان کی حدیث جو ہے ان کو ان کی حدیث کو احکام میں قبول کرتے ہو دین بناتے ہو اطاعت کرتے ہو اس کے مطابق چلتے ہو میں نام مانتا ہوں اس کے حدیث کو ٹھیک ہو گیا اور پھر اللہ اکبر کال شیخ کون شیخ ابن عادی فرماتے ہیں کال علی احمد بن محمد بن سعید یعنی کون ابن خدا نظر تو تھی حدیث ابراہیم میرا بھی یا کثیرن ولیسا لیسا ہوا بے منکر الحدیث وہ منکر الحدیث نہیں ہے اور اسی طرح کا قول پھر آگے جا کر انہوں نے دوہرایا وہ تو کمال کا وہ دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے بقد نظر تو ہا آنا حفیہ حدیثی مطلب بہار تو ابن عادی فرماتے ہیں میں نے ان کی حدیثوں کو غور سے دیکھا چیر کے دیکھا فتش الکل میں نہا فلح صفیہ حدیث منکر بھائی نماز بھائی نما منکر یا عہدہ تو من من قبل قبل من یروی ابراہیم یعنی منکر حدیث اگر ان کے پاس سے آتی ہے تو یا ان کے نیچے والا شاگرد دن کا وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے یا ان کا جو شیخ ہو اس کی طرف سے ہوتی ہے یہ بڑی بری بڑی ہے بات تو ختم ہو گئی اب یہاں پر بشار عواد نے نا بڑی اچھی بات کہی ہے بشار نے تہذیب الکمال کی تحقیق میں اس نے لکھا ہے کہ جن حضرات نے اس کو کزاب وغیرہ جو جو کچھ بھی کہا ہے وہ کہا ہے اس کے بعد عقیدگی کی وجہ سے رفظ کی وجہ تھا سب کو ختم کرتا تھا سب بات کو سمجھے تھا صحابہ کو سب کچھ ختم کرتا تھا تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے نا جب بندہ سچا ہو اس کا سر ہو مذہب اس کا بشرط کہ کافر نہ ہو اس کا مذہب جو ہے نا گندا یا ہے وہ اس کی روایت کو مردود ہونے کا سبب جو ہے نا اس کی روایت کے مردود کرنے کا سبب بن اس کا گندا مذہب اس کی روایت کو مردود کرنے کا سبب نہیں بن سکتا اب میرے بھائیوں یہ لازمی ہے اور یہ روایت یزید کے متعلق کہ یزید کافلے کو دیکھ کر رو پڑا اور لانت کی کس پر ابن مرجانہ پر ابن سیاد پر یہ تو رافضیت کے خلاف ہے رافضیت کے خلاف روایت وہ روایت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک تو سچی ہوگی اور پھر دوسری بات یہ بندہ سچا ہے اور سخت ہے اپنے مذہب میں کہ گالیاں نکالتا ہے لیکن پھر بھی روایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی یہ سب کے نزدیک یہ روایت سچی ہونی چاہیے کیوں کہ اس کے مذہب کے خلاف اور پھر روایت کر رہا ہے تو پھر بھی تو اس, اس روایت کا صدق ثابت ہو گیا ہاں تھوڑا حدیث ثابت ہو گیا کیونکہ جب محدثین اختلاف کریں گے تو اختلاف جو ہے نا چاہے تقریب سے لے کر یعنی کہ تقریب سے لے کر تصویر تک ہو توسیق تک ہو یہ سب اختلاف جمع کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے حاصل ہاں، حدیث یہ اصول حدیث میں لکھا ہوا ہے اگر ہم کہتے ہیں جس طرح کے یہ اس میں لکھا ہوا ہے و تعلیم میں اس سے یہ اشارہ ملتا کہ یہ ابراہیم بن محمد جو ہے وہ جعفر تیار کی اولاد میں سے جعفر عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے اگر وہ بھی ہو تو وہ بھی آسن ہوئی تو جتنے ممکن ہیں وہ سب حدیث ہیں تو حسن حدیث تو نہ تو اس روایت کا پھر بھی ثابت ہو گیا حسن روایت تو پھر بھی بن گئی اب میں پوچھتا ہوں اپنی کاملمی اور جہالت کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو وہ ہمارے خلاف جو ہتھیار استعمال کرنا ہے پہلے اس کو ذرا تیز تو کر لیا کرو ایسی کھنڈی چوریاں جو ہے نا وہ ہم پر اثر نہیں کرتی وہ تمہارا ہی ناک کاٹنے کے لیے کافی ہو جائے گی بادشاہ خدا کا خوف کرو تو بحمد اللہ تعالی ہم پھر بھی ہر لحاظ سے سچے ثابت ہو گئے ہماری روایت ہی ثابت ہو گئی اصل کا از کم ضرور ہے ہاں جی اسی وجہ سے میرے دوستو یہ جو ہے صحیح اور تاریخ قبری ہے اس کی محققین کی جماعت نے جو یہاں پر لکھا ہے انہوں نے یہی لکھا ہے ورجال حاضل اسناد بین و صدوق یہ سند کے جتنے راوی ہیں یا ثقہ ہیں یا صدوق تو اب ہم نے خالی ان کی تقلید نہیں کی بحمد اللہ تعالی تحقیق کے ساتھ اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا اور اتفاق سے ہمارا فیصلہ ان کے فیصلے کے ساتھ متفق ہو گیا تو یہ اتفاق ہے تقلید نہیں موافقت اس کو کہتے ہیں یا موافقت اس کو کہتے ہیں توافق اس کو کہتے ہیں توافق ہو سکتا ہے موافقت ہم نے نہیں کی نہ ہمارا ادارہ اب اب اب میرے بھائیوں اس کے بعد اس حوالے سے ہمیں بولنے کی کوئی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ فضل سے ہمارا کام کما اللہ پاک ہمیں بخشے لیکن یہاں پر یہ بھی ساتھ میں ذرا علمی حوالے سے جو علمی شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک فائدہ دیتا چلو کہ حافظ رابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ امام جو ہے یہ امام شاف علی رحمہ اللہ تو وہ فرماتے ہیں اخبار ملا اتہم تو امام شافی یہاں پر تدریس کرتے ہیں تو امام شافی کو تو پائے گا لاجوت سے تو وہ اس کی توثیق نہیں کر رہا نما ہوا سب تحمل بالکل صرف اتنا ہے کہ امام شافی کے ہاں وہ متحم بالکل بلا بھی نہیں ہے اعتراف شافی نے اعتراف کیا کہ قدری تھا فلاں فلاں اب میں نے اس کے حاشیے پر یہ لکھا ہے قل تو ما یقال فی قور ہلدی نقل و ابن و کار سے قدر فی الحدیث امام شافی نے جو فرمایا کہ فقہ فی الحدیث تھا اس کا کیا کریں گے اگر وہ خالی اتنا فرماتے اخبار علی ملا اتہم تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ تدریس کرتے ہیں امام شافی تو فرما رہے ہیں وہ کار سے قدر فی الحدیث اس کی توثیق کر رہے ہیں یہ توثیق تصریح ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ آبی کی توجہ نہیں یہ ابراہیم نبی جو ہے وہ ہر مختلف راوی ہے ٹھیک ہے تو باقی رہا اس کا مدلس ہونا اور آن کے ساتھ یہاں روایت ہونا ٹھیک ہے تو ایسے باپ کے اندر یہ کون سا حلال حرام کا مسئلہ ہے ہاں جی جبکہ اور روایت بھی ابو العرب تمیمی وغیرہ کی اس کے ساتھ ملا ہے ہاں جی تو بہرحال پھر بھی یہ روایت ان روایتوں سے بہت گنا اچھی ہے جو یہ لوگ سامنے رکھ کر کربلا کے قصے اسے پڑھ پڑھ کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹے کذابوں سے یہ روایت کہیں بہتر ہے لہذا ہمارا جو ہمارا جو اس باب کے اندر دعویٰ ہے اس کی دلیل تو دلیل بننے کے قابل ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دلیل بننے کے قابل ہی نہیں وہ صرف دلیل ہونے کے قابل ہے یا دلیل کروانے کے قابل ہے جس طرح ان کا اشر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معقول رکھتے آپ